بیٹھے بلکہ لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے بلکہ اللہ کا حکم بھی ہے اور اس پیرائے میں نیک لوگوں کی تعریف بھی ہے قرون اللہ قیام بکود علا جنوب ہند کہ وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے لیٹے اس کے لیے باوضو ہونے کی قید بھی نہیں ہے رب عزت کا ایک بہت بڑا فضل و احسان ہے العزت کا ذکر کرنے والے سب سے آگے ہوں گے سمپت لے جانے والے صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک سفر سے لوٹ رہے تھے راستے میں پہاڑ آ گیا اسے عبور کر رہے تھے رسول اللہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ سیرو ہادہ ہادا جمدان چلتے رہو اس پہاڑ کا نام جمدان ہے اور آگے فرمایا کہ سب عقل مفر دون مفر دون سبقت لے گئے صحابہ کرام نے پوچھا بمل مفردون یا رسول اللہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اللہ کے رون اللہ کثیر مفردون وہ ہیں جو اللہ تعالی کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں ان کے لیے سبقت ہے تقدم ہے اور سب سے آگے بڑھ جانا ہے یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں یہی حدیث بعض کتب سنن میں بھی ہے اس میں مفردون کی ایک اور تعریف مذکور ہے جب صحابہ نے پوچھا کہ مفردون کون ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا المستحدارون میں ذکر اللہ یذا دکر عنهم ہوں ويأتون الله اللہ مفردون وہ ہیں جو اللہ کے ذکر پر ہمیشگی کرتے ہیں دوام کرتے ہیں تسلسل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں بلا ناغا فرمایا کہ ان کے ذکر کا فائدہ کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ ذکر کرنے والے آگے کیوں ہوں گے فرمایا کہ یزا ذکر آئیں ہوں یہ ذکر ان کے سروں سے بوجھ ہٹا دے گا دور کر دے گا اگر سر پہ بوجھ لدا ہو تو رفتار بہت ہی سست ہو جاتی ہے اور سفر کرنا اور چلنا دشوار ہو جاتا ہے قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے تو گناہوں کے بوجھ ان کے سروں پر ہوں گے اور اللہ کے ذکر کا فائدہ یہ ہے یہ ذکر ان کے سروں کے بوجھ کو زائل کر دے گا ہٹا دے گا بھیا اتون اللہ خفاف اور وہ بہت ہی ہلکے پھلکے اللہ کے پاس چلے جائیں گے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے بہت ہی ہلکے پھلکے گناہوں کا بوجھ ان کے ساتھ نہیں ہوگا تو یہ وجہ ہے کہ ذکر کرنے والے سبقت کیوں لے گئے اور سب سے آگے کیوں بڑھ گئے یہ اللہ رب العزت کا ایک خصوصی ہم پر فضل ہے کہ اس نے یہ ایک عجیب اور مستقل نیکی ہمیں عطا فرما دی جس کے لیے کوئی بہت لمبی جو شرائط نہیں ہے بڑی آسانی سے اللہ کا ذکر زبانوں سے ہو سکتا ہے ایک اور حدیث مسلم احمد میں اور جامع ترنزی میں ابو دردار رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہم سے سوال کیا اللہ نبی حکم بخیر تمہیں بتاؤں کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے بازگا ہاں آئندہ ملیک اور تمہارے ملیک تمہارے مالک تمہارے خالق اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ عمل کون سا ہے وہ عرف حافی دراجات کو وہ عمل کون سا ہے جو تمہارے دراجات کی سب سے زیادہ بلندی کا باعث ہے بخير لكم من انفاق من انفاق الذهب والبرق اور وہ عمل سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی افضل ہے بخیر لکم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربون اعناقكم اور وہ عمل اس کام سے بھی افضل ہے کہ تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تم ان کی گردنوں پر وار کرو اور وہ تمہاری گردنوں پر وار کریں جہاد اور قتال اس سے بھی افضل ہے صحابہ کرام اتنی مواصفات سن کر سراپا اشتیاق بن کے وہ کون سا عمل ہو سکتا ہے جو سب سے اعلی اور اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ چاندی اور سونے کے انفاق سے افضل سب سے زیادہ درجات کی بلندی کا باعث اور جہاد فی سبید اللہ سے بھی افضل وہ کون سا عمل ہو سکتا ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے وہ کون سا عمل ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے شاہ سنا کہ ذکر اللہ وہ اللہ کا ذکر ہے معاذ میں جبر عنہ اسی حدیث سے اسے اطلاع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ما شعی انجم من عذاب اللہ من ذکر اللہ اللہ رب العزت کے عذاب سے سب سے زیادہ نجات دینے والی چیز اللہ کا ذکر ہے اس سے زیادہ نجات دہندہ اور کوئی عمل نہیں یہاں ایک نقطہ ہے ذکر اللہ کو جہاد سے افضل قرار دیا گیا لیکن اگر جہاد اللہ کے ذکر سے مزین ہو جائے تو پھر وہ افضل ہوگا جہاد کی فضیلت ذکر اللہ کے ساتھ ہے نبی السلام سے پوچھا گیا سب سے افضل جہاد کون سا ہے فرما کہ جس جہاد کے دوران اللہ کا ذکر زیادہ ہو سب سے افضل حج کون سا ہے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ پھر سب سے افضل نماز سب سے افضل زکوٰۃ سب سے افضل روزہ سب سے افضل صدقہ یہ سب سوال کیے گئے پیارے پیغمبر نے ہر سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو تو ایک عمل کی شان بلند ہوتی ہے بڑھتی ہے اللہ کے ذکر کی کثرت کے ساتھ تو اللہ کا ذکر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہم کو حاصل ہوئی ہے جو کام بڑا آسان ہے لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے بعض احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے کچھ اذکار ایسے ہیں جو باقاعدہ اللہ تعالی کے ساتھ مکالمہ یعنی ہم کلامی ہے بندہ وہ ذکر کرتا ہے اور اللہ اپنے عرش پر بندے کے ذکر کا جواب دیتا ہے ایک ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یہاں تک کہ الفاظ ہیں بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ فرماتا ہے کہ صدق عبدی لا الہ الا انا لا الہ الا اللہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اگر ہے تو وہ باطل ہے اللہ اکیلا ہی معبود حق ہے باقی سارے معبود جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں سب باطل ہیں جھوٹے ہیں اللہ رب العزت بندے کے اس ذکر کا جواب دیتا ہے کہ سادہ کا دی میرے بندے نے سچ کہا لا الہ الا انا واقعی میرے سوا کوئی معبود نہیں یعنی ذکر کے ساتھ ساتھ توحید کا اقرار و اعتراف اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کی صداقت کی گواہی کہ بندہ سچ کہہ رہا ہے بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واحدہ ہو کہ وہ اکیلا ہے اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں اللہ فرماتا ہے کہ سادہ کا عبدی لا الہ الا انا وحدی میرا بندہ کتنا سچ کہہ رہا ہے کہ واقعی میرے علاوہ کوئی معبود نہیں وحدی اور میں اکیلا ہوں بندے کا عقیدہ صحیح ہے میرا بندہ صحیح اعتراف کر رہا ہے بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ فرماتا ہے کہ سادہ کا میرا بندہ صحیح کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے لا شریک علی واقعی میرا کوئی شریک نہیں آگے لاہل ملک والا الحمد اللہ کو ہے کے سادہ کا حمد دی لے الملک والی الحمد میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے ساری بادشاہت میرے لیے ہے اور ساری تعریف بھی میرے لیے ہے اس پوری کائنات کا میں مالک ہوں اور میں ہی بادشاہ ہوں اور ہر قسم کی حمد اور تعریف بھی میرے لیے بندہ سچ کہہ رہا ہے یہ ایک مکالمہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت جس بندے کو موت سے قبل یہ الفاظ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنتی ہے تو اللہ کا ذکر یقیناً بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے ہمارے لیے اللہ رب العزت کی ذکر سے محبت کی دلیل ایک اور حدیث ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہے اذا آٹ عبدی فی نفس ہی ذکر تو ہوں فی نفس ہی وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئِهِ میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے اکیلا تنہا اپنے نفس میں اپنے خلوت میں ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِ نفسی تو میں بھی اس بندے کو یاد کرتا ہوں خلوت میں اپنے نفس میں اور تنہائی میں وہ ادا کرنی ملا اور اگر وہ مجھے یاد کرے لوگوں کے بیچ بیٹھ کر جماعت میں بیٹھ کر تو ذکر تو ہوں فی ملا ان خیر ان میں ملائی تو میں بھی اس بندے کو یاد کرتا ہوں جماعت میں وہ جماعت اس کی جماعت سے بہتر ہے یہ فرشتوں کی جماعت ملا اعلی یہ حاملین عرش ہیں اور یہ قروبی جین ہیں جو اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتوں کی مالا آنا جیسے انسانوں کی سینٹ ہوتی ہے ایک بہت بڑا ادارہ فرشتوں کی جو سینٹ ہے ملا اعلی ہے اللہ رب العزت اس جماعت میں بیٹھ کے اس بندے کو یاد کرتا ہے وہ ادا تپردا من شن تپر الہ ذراعن وہ ادا تقرر الیہ ذراعن تقرب تو میں بعد اور جو میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے فکر کرتے کرتے ایک بالشت تو میں پورا ایک ہاتھ اس کے قریب چلا جاتا ہوں اور جب وہ ذکر کرتے کرتے ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں وہی تھا اثانی یمشی اتحد ہر ول اور جب میرا بندہ میرا ذکر کرتے ہوئے چلتا ہوا آئے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں اللہ کا قریب ہونا اللہ کا دوڑنا یہ اللہ کے افعال ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے اس کی صفات ذاتیہ یا لازمہ نہیں ہے اللہ رب العزت کی صفات اور افعال کی دو قسمیں ایک وہ جو اللہ کی ذاتی صفات ہیں اور جو ہر وقت قائم ہے جیسے اس کا سننا اور دیکھنا ہر وقت سنتا ہے ہر وقت دیکھتا ہے اس کا ہائی ہونا زندہ ہونا زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا کبھی اس پر موت نہیں آئے گی یہ صفات ذاتیاں ہیں جو اللہ کے ساتھ قائم ہیں کچھ اللہ کے افعال ہیں اللہ جب چاہے وہ کام انجام دے دیتا ہے ہر وقت وہ کام نہیں کرتا جب چاہتا ہے کرتا ہے ان افعال کو افعال اختیاریہ کہتے ہیں اللہ کا اختیار جب چاہے وہ کام کرے جیسے قریب ہونا دوڑنا جب چاہتا ہے یہ فعال انجام دے دیتا ہے لیکن جب اس کے قریب ہونے کا ذکر کیا جائے یا اس کے دوڑنے کا ذکر کیا جائے تو اس میں جو ہمارا قریب ہونا ہے یا ہمارا دوڑنا ہے اس کا تصور نہ ہو اللہ کے افعال تشبیح سے پاک ہیں لئی سکم اس لیے شی اس جیسی کوئی چیز نہیں تو اس کا قریب ہونا کیسا ہے اور اس کا دوڑنا کیسا ہے جیسا اس کی ذات کے لائق ہے یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کا ہر فعل کمال کا ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے ہمارے افعال نقائص کے ساتھ ہیں اللہ رب العزت کے افعال اور صفات ہر نقص سے مبرہ اور پاک ہیں یہ افعال اختیارے کی مثالیں ہیں قریب ہونا دوڑنا جب ایک رات کا آخری تہائی حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ کا نزول فرمانا آسمان اول پر یہ بھی اس کا فعل اختیاری ہے قیامت کے دن آنا حساب و کتاب کے لیے مجی وجہ اور ابو کا تیرا پروردگار آئے گا اس کا آنا یہ بھی اس کا فعل ہے اس کا آنا نزول فرمانا قریب ہونا دوڑنا یہ سب افعال ثابت ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے لیکن کیا اس کا آنا ہمارے آنے جیسا ہے نہیں کیوں نہیں سکم اس لیے شہی اس جیسی کوئی چیز نہیں اس کا قریب ہونا ہمارے قریب ہونے جیسا نہیں کیوں نہیں سکم اس لیے شہی اس جیسی کوئی چیز نہیں اس کا نزول فرمانا ہمارے نزول جیسا ہے نہیں نہیں سکم اس لیے شہی اس کا دوڑنا ہمارے دوڑنے جیسا ہے نہیں نہیں سکے مسلے ہی شہی پھر کیسا ہے جیسا اس کے لائق ہے اور اس کی ہر صفت صفت کمال ہے ہمیں اس کے افعال کا علم ہے افعال کی کیفیت کا علم نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی معرفت اس کی ذات کی صفات کی افعال کی صحیح شریعت کی روشنی میں ہونی چاہیے یہ معرفت بھی بڑی کارآمد شے ہے جو اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل ہے تو یہ حدیث ذکر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی پہچان ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرے میں بھی تنہائی میں یاد کروں گا جماعت میں بیٹھ کے یاد کرے میں فرشتوں کی ملا میں بیٹھ کے یاد کروں گا فرشتوں کی ملا ملائلا میں یاد کروں گا اور میرا بندہ میری طرف چلتا ہوا ہے میں دوڑتا ہوا ہوں گا ایک بارش قریب ہو میں پورا ہاتھ قریب ہو جاؤں گا ایک ہاتھ قریب ہو میں دو ہاتھ قریب ہو جاؤں گا یہ سب ذکر اللہ سے اللہ رب العزت کی محبت کی علامت ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بعض اذکار باقاعدہ اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہے جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اور یہ ذکر بڑا عجیب ہے اس ذکر کے عادی بننے کی کوشش کریں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ لہ الملک ولہ الحمد بہو علی کل شعین قدیر یہ بڑا عظیم ذکر ہے نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ افضل الدعائیں دعا یوم عرف ہے پل تو انا بن نبی یون من قبلی سب سے بہترین میدان عرفات کا ذکر یہ وہ ذکر ہے جو میں نے بھی کیا اور مجھ سے قبل ہر نبی نے کیا ہر نبی نے جب حج کیا تو میدان عرفات نے یہی ذکر کیا اور بار بار کیا حج کے علاوہ بھی کیا یہ بڑی بہترین دعا ہے بڑا بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد بہو علاق الشعین قدیر بعض حدیث میں یحیی امید کے الفاظ میں اس ذکر کو بہترین ذکر قرار دیا گیا اور اس دعا کو بہترین دعا قرار دیا گیا صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ ذکر دن میں دس بار کر لے اللہ رب العزت اسے اتنا اجر دے گا انما اربع اربع تم میں بلد اسماعیل اتنا اجر دے گا کہ جیسے اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلاموں کو آزاد کر دیا صرف دس بار کا ذکر اولاد اسماعیل سے گویا چار غلاموں کو آزاد کر دیا اور دین اسلام میں غلاموں کو آزاد کرنا بڑا اہم عمل ہے غلاموں کو آزاد کرنے سے اس امت میں سے غلامی کا خاتمہ ہوگا رقیت کا خاتمہ ہوگا اور آزادی غلامی سے افضل ہے رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے من آئے کا نسمت فی سبیل اللہ آئے کا اللہ ہو کہ کل اس دن من ہو کل اس دن من ہو من النار جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی ایک غلام کو آزاد کر دے اللہ رب العزت اس غلام کے ہر عزو کے بدلے اس شخص کے ہر عزو کو جہنم سے آزاد کر دے گا تبھی تمہاری کے اللہ عنہ حج کرنے آئے تو ایک پروگرام کے تحت اپنے سارے غلاموں کو ساتھ لے آئے ہر غلام کو سواری مہیا کی آزاد ہو میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں اور پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے اپنے سو غلاموں کو آزاد کر دیا تو بھی اس غلام کو جہنم سے آزاد کر دے بڑا بہترین عمل ہے یہ غلاموں کو آزاد کرانا تو فرمایا کہ جو شخص یہ ذکر دس بار کر لے اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر دے گا کہ جیسے اس نے اولاد اسماعیل میں سے چار غلاموں کو آزاد کر دی اور ایک اور حدیث میں یہ ذکر سو بار مجبور ہے کہ سو دفعہ کر لیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق اللہ لہ الملک ولا الحمد بہ الشعین قدیر سو بار پڑھ لیں تو فرمایا کہ دس غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر ملے گا دس نیکیاں ملیں گی دس نیکیاں ان نیکیوں کے حجم کا ذکر نہیں ہے ان کی نیکیاں کتنی بڑی ہوں گی ان کے حجم کا ذکر نہیں ہے دس نیکیاں ملیں گی کتنی بڑی اس کی صلاحت نہیں اور بعض اوقات ابہام میں مبالغہ ہوتا ہے ابہام ایک چیز کو مبہم رکھ کے اس کی اہمیت کو قدر و منزلت کو اور اس کی قیمت کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے سو نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا اس دن جس دن بعض بندے صرف ایک نیکی کے فرق سے پریشان ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک بندے کے اعمال کو تولے گا ایک نیکی کم پڑ جائے گی اللہ پاک فرمائے گا کہ جاؤ کہیں سے ملتی ہے تو لے آؤ اب وہ میدان محشر میں پھر رہے کبھی اپنے باپ کے پاس کبھی اپنی ماں کے پاس دنیا کی محبتوں اور خدمتوں کے واسطے دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ایک نیکی دے کے بچا لو لیکن ماں اور باپ بھی انکار کر دیں گے بیوی انکار کر دے گی شوہر انکار کر دے گا بھائی انکار کر دے گا دنیا کے دوست انکار کر دیں گے ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا تو پھر اندازہ کرے کہ وہاں سو نیکیوں کی کیا اہمیت ہوگی اور اگر یہ ذکر ہر روز ہو تو کتنی نیکیاں ملیں گی اور پھر نیکی کا حجم بھی معلوم نہیں کتنا بڑا ہوگا کتنی بھاری ہوگی تو یہ نیکی کی قدر و قیمت ہے تبھی تو ایک عرابی اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ میرے دل میں سختی ہے اس کا کیا علاج ہے رسول اللہ صاحب نے شاد فرمایا کہ اللہ فخر میں معروف ہے بس کسی نیکی کو حقیر نہ جانو ہر نیکی کر جاؤ جو نیکی سامنے آئے اس کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو ملتوی کرنے کی کوشش نہ کرو اس کو اللہ کی توفیق سمجھو اور اس کو کر گزرو اس کی قدر و قیمت اس دن معلوم ہوگی جس دن اعمال کا وزن ہوگا اور اللہ کا میزان تولے گا وہ میزان جس کی خاصیت یہ ہے کہ رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ تو حسنات و سیاحت وضحت حسنات والا سیاحت ہی مفقانحبت ہر خردن داخل ہے کہ اللہ نیکیوں بدیوں کو دھولے گا جس کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کے دائرے کے برابر بڑھ گئیں وہ جنتی ہے اور جس کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ جہنمی ہے تو اس وزن کے موقع پر نیکیوں کا احساس ہوگا اور نیکیوں کی قلت پر صدمہ ہوگا اور یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے رسول اللہ فرمایا تھا کہ عائشہ مجھے دنیا میں سب سے بڑھ کر تم سے محبت ہے مگر جب اللہ تعالیٰ تو تولے گا اور میزان قائم ہوگا اس وقت میں تمہیں بھول جاؤں گا تو پھر یہ سو نیکیاں جب ایک بندے کو حاصل ہوں گی ہر روز یہ عمل کرے گا اور ہر روز حاصل ہوگی تو پھر اس کا میدان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا یہ اس کی قدر و قیمت ہے اور سو گنا معاف ہوں گے اور سو درجات بلند ہوں گے اور فرمایا کہ اس دن اس سے افضل کوئی انسان نہیں ہوگا ہاں جو شخص زیادہ پڑ جائے اس عمل کو اس گرد کو زیادہ پڑ جائے وہ اس سے افضل ہوگا باقی اس سے افضل کوئی نہیں ہوگا دنیا میں بہت سے کام ہر وقت ہو رہے ہیں کہیں جہاد ہو رہا ہے حج ہو رہے ہیں عمرے ہو رہے ہیں لیکن فرمایا کہ جس شخص نے سو دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیا اس سے افضل کوئی انسان نہیں ہوگا اور جب سے پڑھے گا اس وقت سے لے کر دن ڈوبنے تک اللہ رب العزت اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا اسی سے علماء نے استعمال کیا کہ سو دفعہ اگر صبح پڑھ لیا جائے تو سارا دن شیطان کے شر سے حفاظت ہوگی بلکہ احادیث میں جو صبح و شام کے ادھکار مجبور ہیں ان یہ ذکر لا الہ الا وحدہ لا شریک شریق الحب الملک اللہ الحمد بہو علا کل شعین قدیر بھی مذکور ہے اس ذکر کا ایک فائدہ اور بھی ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ ذکر کر کے داخل ہو تو اللہ رب العزت اس کو دس لاکھ نیکیاں ادا فرمائے گا اور دس لاکھ گناہ معاف کر دے گا سواب بہت بڑا ہے اور کتنا چھوٹا ہے اور آج تو قدم قدم پر بازار موجود ہیں اپنے گھر سے نکلیں آپ کہیں بھی جا رہے ہیں کو نیا بازار شروع ہو تو یہ دعا آپ پڑھ لیں کتنی نیکیاں نام اعمال میں درج ہوں گی اور کتنے گناہ معاف ہوں گے تو یہ ذکر اللہ کی فضیلت اور پھر خاص طور پہ اس ذکر کی فضیلت یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ یہ توحید کا خزانہ ہے اللہ کے بندوں یہ ذکر عقیدہ توحید کے ساتھ مخرون ہو ایک بندے کے عقیدے میں اگر فرق ہے تو سو بار کیا وہ لاکھ بار پڑھ دے کوئی فائدہ نہیں یہ ذکر اس وقت مفید ہوگا جب عقیدے کی معرفت ہو توحید کی استقامت ہو صحیح فہم ہو اور عقیدہ صحیح بنیادوں پر قائم ہو لا الہ الا اللہ ہو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے معبود تو بہت ہیں لیکن سارے باطل ہیں معبود حق صرف ایک اللہ ہے لوگوں نے بہت معبود بنا رکھے ہیں کوئی لاہور میں کھڑا ہے کوئی پاک پتن میں کھڑا ہے کوئی بورڑا میں ہے کوئی اجمیر میں ہے کوئی دہلی میں ہے کوئی کراچی میں ہے کوئی کشمیر میں کوئی کہیں سب کا انکار کرتے سب معبود ہے اگر وہ نیک ہیں تو ان کی نیکی ان کے ساتھ ہے ان کا تقوی ان کے ساتھ ہے لیکن وہ معبود نہیں ہو سکتے اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے ان کو شریک بنانا باطل ہے ایک امر کذب ہے امر باطل ہے معبود حق صرف ایک اللہ ہے یہ عقیدہ پھر دوبارہ اس طرف ہے وقت وہ اکیلا ہے پھر اس کی تاکید کر میں دوبارہ وہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اکیلا ہے پھر سبارہ کہے لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں کتنی عقیدے کی قوت ہے تبھی تو خالق کائنات کو یہ لفا اتنے پسند ہے کہ اللہ بندے سے ہم کلام ہو جاتا ہے کاٹ دی بندہ سچ کہہ رہا ہے بندہ سچ کہہ رہا ہے بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے سوا کوئی معمود نہیں میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے بندہ سچا ہے صداقت کی گواہیاں مل رہی لہ الملک اس کے لیے بادشاہت ہے مطلق اسی کی بادشاہ اب جو شخص یہ الفاظ کہتا ہو اور تقلید کسی اور کی کرتا ہو تو اس کے یہ الفاظ آبس ہے بادشاہ بنانے کا معنی یہ ہے کہ اس کا پورا قانون مجھ پر قائم اس کا ہر عمل مجھ پر نافذ بادشاہ اس کو مانے پیروی کسی اور کی کرے یہ ایک ابس عمل ہے جس شخص کے عمل میں تقلید ہو جس شخص کے عمل میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی پیروی ہو جیسے برادری ہے پیر و مرشد ہے اس کا عقیدہ باطل ہے یہ الفاظ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں لہ ملک سچی گواہی اس کی ہے جو اسی کی حاکمیت کو قبول کرے اس کی بادشاہت کو قبول کرے اسی کا امر ہے اسی کا فیصلہ ہے اسی کا قانون اسی کا حکم بلا الحمد اور اسی کے لیے تعریف ہے پوری تعریف اس کے لیے اس گواہی میں سچا کون ہے جو تمام صفات خیر کا مالک اللہ کو قرار دے اللہ کو قرار دے وہ اس گواہی میں سچا ہے کہ اس کے لیے پوری تعریف ہے اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں بھی روزی دیتا ہے داتا ہے تو اس نے اتنی تعریف اس فلاں کو دے دی اگر کوئی کہے فلاں بھی مشکل کشا ہے تو اس نے اس مسئلے کی تعریف اس فلاں کو دے دی پھر بلا الحمد کہا گیا کہ پوری تعریف اس کی ہے پوری مطلقن ہر قسم کی تعریف کا اللہ مستحق ہے اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے اور فلاں بھی عالم الغیب ہے تو اس نے اللہ کی پوری تعریف نہیں کی اس نے فلاں کو عالم الغیب مان کر اتنی تعریف اس کو دے دی پھر بڑا الحمد کہاں گیا بڑا الحمد کا معنی یہ ہے کہ مطلق پوری تعریف کا اللہ مستحق ہے تو جس جس شخص کا یہ پڑھنا عقیدے کے ساتھ ہو گواہی کے ساتھ ہو اس کے معنی کے فہم کے ساتھ ہو اس کا پڑھنا قابل قبول ہے اور پھر اذکار کا فائدہ تب ہوگا جب فرائض پورے کیے جائیں ایک شخص نماز نہیں پڑھتا حج فرد حج نہیں کرتا کاروبار بڑے وسیع ہیں حج کی توفیق نہیں مل رہی مانا اللہ کے فریضے سے وہ حافظ ہے تو اس کا ذکر کرنا فائدہ دے گا رونے فرد رونے نہیں رکھتا اس کا ذکر کرنا فائدہ دے گا اذکار نوافل ہیں اور نوافل کا فائدہ فرائض کی تکمیل کے بعد ہے فرائض کی تکمیل کے ساتھ ساتھ تو اس ترتیب کو سمجھیں شریعت ایک زنجیر کی مانند ہے ہر کڑی دوسری کڑی کے بعد ہے اور پوری زنجیر مرتب ہے پہلے پہلی کڑی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی اس طرح کڑی بتر دین شریف کے احکام کا مربوط ہونا بڑے دلائل سے ثابت آپ نے معاذ سے کیا فرمایا تھا یمن جا رہے ہو پہلے توحید پھر نماز پھر زکات ابھی آپ نے عید کی نماز پڑھی رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص پڑھیں گے بخرا عید کی نماز کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو اس کی حاضری کا کوئی فائدہ نہیں یعنی اگر طاقت ہے شدایت ہے تو پہلے قربانی پھر نماز قبول ہوگی تو شریعت میں احکام مربوط ہے تو پہلے فرائض ہیں پھر نوافل پہلے توحید کا فہم عقیدے کا فہم اللہ کے فرائض کی پابندی اس کے بعد ہی اذکار اور اذکار فہم کے ساتھ عقیدے کے ساتھ ایک مکمل معنویت کے ساتھ الغرض اللہ کا ذکر ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہر عمل کے لیے کوئی نہ کوئی محنت ہے نماز پڑھنی ہے وضو کرنا پڑے گا اٹھنا پڑے گا مسجد جانا پڑے گا جہاد کے لیے محنت درکار ہے حج کے لیے محنت درکار ہے روزے کے لیے محنت درکار ہے لیکن ذکر اللہ آپ چلتے چلتے کر سکتے ہیں کھڑے کھڑے کر سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں لیٹے لیٹے کر سکتے ہیں وضو ہو تو کر لیں وضو نہ ہو تو کر لیں اللہ رب العزت سے بڑی چھوٹ ہے اور بڑی آسانی ہے اور فضائل کیا ہیں اتنے زیادہ کہ جہاد فیس اللہ سے افضل اللہ کے نزدیک سب سے باقیدہ لیکن اس کے باوجود دو قسم کے انسان بڑے کوتا ہے ایک وہ جو ذکر نہیں کرتے بیٹھے ہیں گپے ہانک رہے ہیں چگلیاں کر رہے ہیں غیدیں کر رہے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کر رہے بڑے وہ شقی ہیں اور محروم ہیں دوسرے وہ لوگ جو ذکر تو کرتے ہیں لیکن ان کی ذکر میں خرافات ہیں بدایات ہیں بتائیے لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ اس ذکر میں کیا کمی ہے کہ لوگوں نے اس ذکر کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ میں کیا پکڑ لیا عہد نامہ درود لکھی درود تاج درود ہزاری مصنوعی اذکار جن میں کوئی معنویت نہیں بلکہ بعض اذکار ایسے جو شرک سے بھرے پڑے تو کتنے وہ پرلے درجے کے شقی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے ان الفاظ میں اس ذکر میں کیا کمی کتنا اجر کتنا فائدہ کتنا ثواب اللہ رب العزت دین کے رموز کا صحیح فہم عطا فرما دے اقول ہاضا هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله